اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو سرات مستقیم کی ہدایت دی